جوس ٹوینٹی فور ہے یہ سورہ زمر جو ہے اس کا کنٹینیشن لیکن نیکسٹ رکو آتا ہے رکو نمبر فور آیا نمبر تھرٹی تھری سے لے کے فورٹی ون تک جس میں اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے یہ بتایا گیا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچی بات اس کے پاس آئے تو وہ جھٹلا دیں جب دین کی بات بتائی جاتی ہے تو کہتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے قرآن میں یا حدیث میں جو سچی بات لے کر آئے اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی متقی لوگ ہیں وہ جو چاہیں گے اللہ کے یہاں پائیں گے جو چاہے ان کو ملے گا اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ معاف فرما دے گا ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ملے گا کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں اللہ پوچھ رہے ہیں یاد رکھو گمراہوں کو ہدایت نہیں ملتی اور جو ہدایت پر ہیں انہیں گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تمہارے باطل معبود اسے دور نہیں کر سکتے نہ وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں یعنی اللہ ہمیں کوئی خیر دینا چاہے تو وہ بھی روک نہیں سکتے سنو جو ہدایت پاتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے تو ہمیں چوائس دی گئی ہے ہمیں بھی اور جنوں کو بھی چوائس دی گئی ہے تو سلیکشن آپ کے ہاتھ میں دو ہی آپشن ہیں جنت یا جہنم پھر آگے رکو نمبر فائیو آتا ہے آئے نمبر فورٹی ٹو سے لے کے ففٹی ٹو تک جس میں بتایا گیا کہ روح کا روکنا یا اس کو چھوڑ دینا اس کے بارے میں اور مشرقوں کو شفات نصیب نہیں ہوگی کوئی سفارش نہیں کر پائے گا مشرقوں کا فرمایا اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے تو ہم جب سوتے ہیں تب بھی ہماری روح قبض کر لی جاتی ہیں پھر جن پر موت کا حکم لگ جاتا ہے تو ان روحوں کو روک لیا جاتا ہے کئی بار آپ نے سنے ہوں گے کہ کوئی سو گیا اور صبح میں دیکھتے ہیں اس کو نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں وہ فوت ہو چکا تھا نیند میں ہی اس کی موت آ گئی ایسا کئی ہم خبریں سنتے ہیں اس لیے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا تھا اللہ نے اس کی روح کو روک لیا اور باقی روحوں کو وہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے یعنی جس کے اوپر موت کا بھی حکم نہیں آیا نیند میں اس کی جو روح ہے وہ قبض کر لی گئی لیکن واپس وہ روح کو چھوڑ دیا گیا غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً نشانی ہے یہ بھی سائنٹیفکل ہے لیکن اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں کہ اس کے ڈیٹیل میں جائے پھر آگے فرمایا اللہ کے ہاں کسی کی سفارش نہ چل سکے گی کیونکہ کائنات کا با اختیار مالک اللہ ہے اور آگے فرمایا ان مشرقوں کا حال ایسا ہے کہ اللہ کا نام سن کر ان کے دل کڑنے لگتے ہیں صرف ایک اللہ کی بات کرتے ہیں تو کڑنے لگتے ہیں نفرتیں ان میں آ جاتی ہیں اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہوتا ہے تو خوشی سے کھل اٹھتے ہیں قیامت کے دن یہ ظالم چاہیں گے کہ دنیا بھر کی دولت دے کر عذاب الہی سے جان چھڑا لے مگر ایسا کبھی نہ ہوگا آج اگر ہم دعوت دیتے ہیں تو کہتے نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن اس وقت کیا کہیں گے جتنا کچھ ہمارے پاس ہے سب لے لو فدیے میں لیکن ہماری جان چھڑا دو لیکن اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا نہ بچے نہ مال دولت کچھ بھی کام نہیں آئے گی پہلے نہ شکرے بھی اپنے کیے کی سزا پا چکے ہیں اور یہ بھی سزا سے نہیں بچ سکیں گے کیا انہیں علم نہیں کہ رزق کے تنگی اور فراقی اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں پھر رکو نمبر سکس ہے آیا نمبر ففٹی تھری سے لے کے سکسٹی تھری تک جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہوں اور اہل اخلاص کی نجات کا اعلان کیا گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو خوشخبری دے دے یا عباد الزین لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ یک فرد ضنو بجمیا اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ تو سب گناہ کو معاف کر دیتا ہے سبحان اللہ یعنی اگر تم نے اپنی زندگیاں شرک اور کفر اور بیکار کاموں میں بھی برباد کی ہیں پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں وہ سارے گناہ وہ بھی معاف کر دے گا تمہارے شرک اور کفر کو بھی معاف کر دے گا شرط یہ ہے کہ تم معافی مانگو اور کفر و شرک اور بیکار کاموں کی طرف واپس نہ لوٹو اللہ کا عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آؤ اور قرآن کی پیروی کرو ورنہ کیا ہوگا ورنہ کل تم پچھتاؤ گے اور دنیا میں واپس جانے کی درخواست کرو گے کہ اللہ ایک بار بھیج دے واپس بھیج دے لیکن تمہاری درخواست رد کر دی جائے گی سنی نہیں جائے گی اور کہا جائے گا کہ تم نے اس دن کو چھٹلایا تھا تکبر کیا تھا اور تم نے کفر کیا تھا اب لو اس کی سزا بھگتو نجات صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہیں وہی نجات پانے والے ہیں پھر رکو نمبر سیون ہے آیا نمبر سکسٹی فور سے لے کے سیونٹی تک جس میں قیامت کے حالات کے بارے میں آتا ہے آپ اعلان فرما دیں کہ آئے نادانو بھلا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو حالانکہ میری طرف اور مجھ سے پہلے سارے نبیوں کی طرف وہی کی گئی ہے کہ جو شرک کرے گا اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے ملٹیپلائی بائی زیرو کچھ عمل اس کے کام نہیں آنے والا جو بھی شرک کرے گا اور آگے فرمایا ان مشرکوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جب کہ آخرت میں تمام اختیارات صرف اللہ کے قبضے میں ہوں گے جب سور پھونکا جائے گا اور سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو جائیں گے دو بار سور پھونکا جائے گا پہلا جب سور پھونکا جائے گا سب کے سب بالکل لیٹ جائیں گے بے ہوش ہو جائیں گے لیکن دوسرا جب سور پھونکا جائے گا سب کو ہوش آئے گی ایون جو موت کا فرشتہ جو جان لینے آتا ہے وہ بھی اسے بھی موت دی جائے گی زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی اعمال ناموں کا دفتر کھول دیا جائے گا نبیوں اور گواہوں کو حاضر کیا جائے گا کہ کس کے لیے پوچھ تاچھ ہوگی اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اس دنیا میں ممکن ہی نہیں کہ کس کے ساتھ انصاف کیا جائے بڑے سے بڑا وکیل بڑے سے بڑا جج بھی اس طرح سے انصاف نہیں دے سکتا جس طرح سے اللہ دے گا پھر لاسٹ رکو آتا ہے سورہ زمر کا رکو نمبر ایٹ ہے آئے نمبر سیونٹی ون سے لے کے سیونٹی نائن تک جس میں جنتی اور جہنمی کے بارے میں بتایا گیا ہے جہنمی ہانک کر دو کی طرف لائے جائیں گے ہانکتے ہوئے داروگا جہنم کے کہیں گے جو گیٹ کیپر ہوں گے وہ کہیں گے تمہارے سامنے اللہ کے احکام پڑے گئے تھے آج کے دن سے تمہیں ڈرایا بھی گیا تھا جب تم دنیا میں تھے مگر تم نے پرواہ نہ کی اب جہنم کے بدترین ٹھکانے میں تمہارا داخلہ ہوگا تم اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کے برعکس متقی جنت میں لے جائے جائیں گے زمرہ گروپ وائز گروپ کے گروپ جائے گا جنت کے دروازے پر خوش آمدید کہنے والے جو داروگاہ ہیں فرشتے ہیں وہ ان کو سلام کریں گے ان کو خوش آمدید کہیں گے خوشخبری دیں گے جنتی کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا اب ہم جنت میں جہاں چاہے رہ سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے کیا ماحول ہوگا ہر طرف اللہ کی تسبیح اللہ کی یاد اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کیا کہا جائے گا کہا جائے گا الحمد للہ رب العالمین کیا پکارا جائے گا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے صرف اللہ کی تسبیح اور تعریف یہاں پر ہمارے سورہ زمر کمپلیٹ ہو گئی الحمد للہ پھر سورہ مومن سورہ نمبر فورٹی ہے اس میں نائن رکو ہے اور ایٹی فائی آیت آتے ہیں سورہ مومن کا دوسرا نام سورہ غافر بھی آتا ہے مومن کا مطلب کیا ہوتا ہے مومن ایمان والا اور غافر کا مطلب کیا ہے غفرس ہے نا بخشنے والا گناہ معاف کرنے والا چوتھے رکو میں مومن کا لفظ آیا ہوا ہے اس لیے اس کو سر مومن کہتے ہیں اور تیسری آیت میں غافر کا لفظ آیا ہوا ہے اس لیے اس کو غافر کا بھی نام دیا گیا ہے اور اس سورے کی جو شروعات ہوتی ہے وہ حامیم سے ہوتی ہے حامیم سے شروع ہونے والے سات صورتیں ہیں سیون صورتیں اس کو حوامیم صبا کہا جاتا ہے صبا یعنی سیون اس میں جو ٹاپک ہے حامیم جو صبا حامیم ہے اس میں کچھ ٹاپک کامن آئیں گے جیسے کیا ہے مشترک عنوان جیسے آئے گا دعوت عل القرآن قرآن کی طرف دعوت دی گئی ہے دعوت الحق پر زور دیا گیا حق پہ حق کی دعوت پہ زور دیا گیا ہے اور آیت کا جو انداز ہے وہ بہت مؤثر ہے انہیں افیکٹو اسٹائل میں بتایا گیا ہے اور ویسے بھی مکی صورتیں ہیں بہت افیکٹو ہیں اس صورت میں پہلے قوموں کا تذکرہ ہے اور پہلے قوموں کے تذکرے کے ساتھ مخالفین قرآن کو یعنی جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام بد سے آگاہ کیا گیا خبردار کیا گیا ہے چلے شروع کرتے ہیں سورہ مومن یا سورہ غافر رکو نمبر ون ہے آیا نمبر ون سے لے کے نائن تک جس میں مخالفین قرآن کا انجام بتایا گیا ہے اور اللہ کی قدرتوں کا بھی بیان اور ساتھ ساتھ فرشتوں کی مومنوں کے لیے دعائیں فرشتے بھی مومن کے لیے دعا کرتے ہیں نا اس کے بارے میں ہوتا ہے یہ کتاب عزیز اور علیم کی طرف سے اتاری گئی ہے جو گناہ بخشنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا بھی بڑا صاحب فضل ہے یعنی ڈرایا بھی گیا اور خوشخبری بھی دی گئی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ کافر جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں شہروں میں ان کا چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالیں یعنی آپ ان کی دنیائی مال و دولت ہے ان کے جو اسباب ہیں ان کی جو خوشحالی اور ترقی ہے اس کو دیکھ کر دھوکے میں مبتلا نہ ہوں کیونکہ بلاخر ان کا انجام کیا ہونا ہے بدترین انجام ہونے والا ہے ان کافروں کا کیونکہ ان کے لیے جہنم میں آگے یہ ضرور عذاب میں مبتلا ہوں گے ان سے پہلے کافروں کی مثالیں بہت ساری موجود ہیں انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا مگر پھر پکڑے گئے دوسری طرف مومنوں کے لیے حامل نے عرش حامل عرش کے جو فرشتے ہیں یعنی فرشتے ایسے فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے کتنے مضبوط ہوتے ہیں عرش اٹھانے والے فرشتے حامل نے عرش جو فرشتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں کیا اللہ انہیں بخش دے ان کی توبہ قبول فرما انہیں دوزک کے عذاب سے بچا ان کو جنت میں داخل فرما اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں یا شوہروں کو بھی جنت میں داخل فرما تو یہ فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں سارے مومنوں کے لیے تو ہمیں مومنوں کی طرح بن کے رہنا ہے پھر آگے رکو نمبر ٹو ہے آیا نمبر ٹین سے لے کے ٹوینٹی تک جس میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے کافروں سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آج تمہیں جس قدر اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے کیونکہ ان کو کافروں کو جہنم میں جب ڈالا جائے گا وہ اپنے اوپر ہی غصہ کر رہے ہوں گے کیونکہ ان کے ہاتھ بول رہے ہیں ان کے پیر بول رہے ہیں سارے اعضا بولنا شروع کر دیں گے اپنے اوپر ہی غصہ کر رہے ہوں گے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو تم پر غصہ آتا تھا کب جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا اور تم انکار کرتے تھے تب اللہ کو اس طرح سے غصہ آتا تھا اس وقت کافر کہیں گے اللہ ہم تیرے پاس آ گئے ہم اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں ہم نے مان لیا ہم غلط تھے ہم ابھی مان لاتے ہیں واپس جانے کی کوئی صورت ہو تو ہمیں اچھے کام کرنے کا وعدہ ہم کرتے ہیں کہ ہم جا کے اچھے کام کریں گے نیک بنیں گے فرمایا جائے گا ہرگز نہیں تمہیں اللہ واحد کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے تم کو کہا جاتا تھا ایک اللہ کی عبادت کرو تو تم انکاری بن گئے تھے اور شرک کرتے تھے یہ فیصلہ اللہ کا ہے سن لو رزق وہی دیتا ہے خالص اسی کو پکارا کرو بلند درجوں والا عرش کا مالک جس کو چاہتا ہے نبوت عطا کرتا ہے کیونکہ یہ لوگ کوشچن کرتے تھے کیوں ان کو ہی کیوں نبوت ملی ہم تو ان سے زیادہ مالدار ہیں ہمیں ملنی چاہیے تھی تو کہا گیا کہ نبوت جس کو اللہ چاہے اسے نوازے گا روز محشر قیامت کے دن کوئی شے چھپی نہیں ہوگی اللہ پوچھے گا کیا پوچھے گا لیمن الملک الیوم آج کس کی بادشاہت ہے کس کی بادشاہت ہے آج بڑے بڑے بادشاہ بنے ہوئے تھے اس دنیا میں سارے لوگ خاموش کوئی جواب نہیں کسی کی آواز نہیں بھنک بھی نہیں پھر جواب دیا جائے گا اس سوال کا للہ واحد القہار اللہ ہی کی جو اکیلا بڑی قوتوں والا ہے صرف اللہ کی ہی بادشاہت کہاں گئے وہ بادشاہ جو بڑے بن رہے تھے اس دنیا میں یعنی اللہ پوچھے گا یہ سوال اور جواب بھی دیا جائے گا خالص اسی کی حکومت ہوگی ہر شخص کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا جو بھی اس نے کیا اچھا یا برا وہ دن ایسا ہوگا جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اس دن نگاہوں کی چوری اور سینوں کے راز تک کھول دیے جائیں گے جو بھی سینوں میں تم نے چھپا کے رکھا تھا اس کا فیصلہ برحق ہوگا پھر رکو نمبر تھری آیا نمبر ٹوینٹی ون سے لے کے ٹوینٹی سیون تک جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں آتا ہے کیا انہوں نے دنیا کی سیر نہیں کی دنیا میں کہیں تو جاتے تھے نا پھرتے تھے کیا اپنے گھر کے اندر ہی نہیں بیٹھے ہیں کوئی بھی کیا انہوں نے دنیا کی سیر نہیں کی اور نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا ان سے پہلے جو لوگ تھے ہر اعتبار سے طاقتور تھے مگر وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں پکڑے گئے تم سے بھی کئی گناہ طاقتور قومیں تھی تم کچھ بھی نہیں ہو ون ٹینتھ بھی نہیں ہو وہ مال میں بھی بہت طاقتور تھے اور جسمانی طور پہ بھی تھے اولاد بھی ان کی اتنی زیادہ تھیں اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور فرعون کی تباہی کا واقعہ قابل غور ہے موسیٰ فرعون کے پاس گئے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے کے بجائے ایمان والوں کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور عورتوں کو زندہ رکھنے کا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی ارادہ ظاہر کر دیا پھر رکو نمبر فور ہے آیا نمبر ٹوینٹی ایٹ سے لے کے تھرٹی سیون تک جس میں دربار فرون میں ایک مومن حق کی طرف سے وہ دعوت دے رہا تھا نارمل مومن تھا فرون کے دربار میں لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا ظاہر نہیں کیا تو اس کے بارے میں آتا ہے اس وقت آل فرون میں سے ایک مومن جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہنے لگا تم ایسے شخص کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے یہی ریزن ہے اس کی وجہ سے تم نے قتل کرنے کا ارادہ کیا اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا اور اگر یہ سچا ہے تو اللہ کے عذاب سے نہیں تم بچ سکتے اے میری قوم آج یقیناً تمہارے پاس حکومت ہے مگر اللہ کا عذاب آیا تو تمہیں کون بچائے گا فرون نے کہا میں تو اپنی رائے پر قائم ہوں ایمان والے نے کہا ڈرو اس عذاب سے جو قوم نوح قوم عاد قوم سمود اور ان کے بعد آنے والوں پر آیا تم تو یوسف علیہ السلام کے بعد کہتے تھے کہ آپ کوئی نبی نہیں آئے گا یہی لاسٹ ہے یاد رکھو اللہ کی آیات میں جھگڑنے والے اللہ کی سخت ناراضگی کے مستحق ہیں فیرون نے کہا اے حمان میرے لیے ایک اونچا محل بنا دے تاکہ میں دیکھوں موسا علیہ السلام کے رب کو جھانک کر دیکھوں کہ کہاں ہے وہ ویسے بھی میں اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں بہت بدتمیز تھا یہ فرعون پھر رکو نمبر فائیو ہے آئے نمبر تھرٹی ایٹ سے لے کے ففٹی تک جس میں وہی ٹاپک پہلے آئے گا جو مومن جو دعوت کر رہا تھا مومن کی دعوت فرونیوں کو اور نافرمانوں کا جو حال ہے اس کے بارے میں آئے گا مومن مرد نے کہا کہ لوگوں میں تمہیں سیدھی راہ بتاتا ہوں یہ سیدھا راستہ ہے میری بات مان لو اچھے عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے حالانکہ یہ نارمل آدمی تھا ایسا نہیں تھا کہ نبی تھا یا کوئی رسول تھا نارمل لیکن ڈیرنگ کی اس نے اور کہاں پورے لوگوں کو برائی کے مطابق سزا ملے گی میری قوم تم مجھے کفر کی دعوت دیتے ہو اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں پھر اس مومن مرد کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بچا لیا گیا اب فرعون نے بے پلان کیا تھا اس مومن مرد کو مارنے کے لیے لیکن وہ جھٹ سے مارنا نہیں چاہتا تھا تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائے اس کو فزیکلی ٹارچر کیا جائے بعد میں اس کو مارا جائے کیونکہ اس کی فرعون کی یہی عادت تھی وہ جھٹ سے نہیں مارنا چاہتا تھا تو کسی نہ کسی طرح اللہ نے بچا لیا اس کو وہ مصع علیہ السلام کے ساتھ بچ گیا اور فرونیوں کو ان کے برے اعمال نے گھیر لیا وہ صبح و شام دو زک کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اب دیکھیں یہی جو بات بتائی گئی ہے برزک کے جو عذاب کی دلیل ہیں یہ سب سے بڑی دلیل ہے لوگ کہتے ہیں کہ برزک میں کون سا عذاب یا کون سا اچھا اجر ملنے والا ہے وہاں تھوڑی جنت جہنم ہوگی وہ تو قیامت کے دن ہوگی تو یہاں بڑا پروف ملتا ہے دلیل ملتی ہے کہ برزک کی بھی زندگی ہوتی ہے فرون کی باڈی کو آج بھی آگ پیش کی جاتی ہے لیکن وہ آگ کس طرح پیش کی جاتی ہے وہ ہم نہیں جان سکتے کیونکہ یہ برزق کا معاملہ ہے لیکن ہوتا تو ضرور ہے کئی لوگ اس بات کو مانتے ہی نہیں اب دیکھیے جو مائکرو ویو ہوتا ہے اس میں آگ کہاں ہوتی ہے کیا آپ کو آگ نظر آتی ہے لیکن جو بھی کھانا ہے وہ پک رہا ہے نا گرم ہوتا ہے پکتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے آپ اس کو مانتے ہو اس چیز کو مانتے ہو جو آپ دیکھ رہے ہیں مائکرو ویو اس میں آگ نظر نہیں آتی پھر بھی لوگ مان لیتے ہیں پھر اس برزک کی زندگی میں بھی اس طرح سے چیزیں ہو سکتی اس کو کیوں نہیں مان رہے بہرحال صبح و شام دوزک کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں یہ جو فرون ہے وہ صبح و شام دوزق کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو برزک کے عذاب کی یہ دلیل ہے اور قیامت کے دن ان کو سخت ترین سزا ملے گی دو زخ میں دو کی باہم جھگڑیں گے ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے اور ایک دوسرے پر الزام بھی لگائیں گے یہ لوگ جہنم کے فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم نے رسولوں کی بات نہیں سنی تھی اب عذاب برداشت کرو کس کی ہمت ہے عذاب برداشت کرنے کی یہ دنیا کے عذابوں کی طرح عذاب نہیں ہوگا بلکہ بہت ہی سخت جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے پھر رکو نمبر سکس ہے آیا نمبر ففٹی ون سے لے کے سکسٹی تک جس میں رسولوں اور مومنوں سے اللہ کی مدد کا جو وعدہ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں رسولوں اور مومنوں کی مدد کرنا طے شدہ امر ہے اللہ کی مدد رسولوں کے ساتھ ہمیشہ رہی اور مومنوں کے ساتھ بھی آگے فرمایا موسا علیہ السلام کو ہدایت دی گئی اور بنی اسرائیل تورات کے وارث بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی صبر کرے جیسے پہلے رسولوں نے صبر کیا تو آپ بھی صبر کرے اللہ کا وعدہ برحق ہے جیسے اللہ نے پہلے بھی رسولوں کی مدد کی تھی تو اب آپ کی بھی مدد کرے گا اللہ کے حکموں میں جھگڑنے والوں کے دلوں میں غرور بھرا ہوا ہے اس لیے اللہ کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ جھگڑتے رہتے ہیں کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں یہ تکبر کرنے والے ہیں پھر آگے فرمایا کیا آسمان اور زمین کا بنانا لوگوں کی پیدائش سے زیادہ مشکل ہے آپ غور تو کریں کہ آسمان اور زمین بنانا مشکل ہے کہ انسان کو بنانا مشکل ہے اندھا اور دیکھنے والا نیکوکار اور بدکار ہرگز برابر نہیں ہو سکتے پھر آگے فرمایا قیامت ضرور آئے گی گارنٹیڈ آئے گی ہنڈریڈ پرسینٹ آئے گی اور میری اطاعت کے مقابلے میں اکڑنے والے ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اس لیے آج ہی اللہ کی اطاعت کرنا شروع کر دو اس کے بعد رکو نمبر سیون ہے آیا نمبر سکسٹی ون سے لے کے سکسٹی ایٹ تک جس میں اللہ تعالیٰ کے قدرتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اللہ نے تمہارے سکون کے لیے رات بنائی تو رات کس لیے ہوتی ہے سکون کے لیے ہوتی ہے آرام کرنے کے لیے ہوتی ہے اللہ نے رات اس لیے نہیں بنائی کہ رات بھر گھومتے پھرتے رہو یا پارٹی وغیرہ کرتے رہو بلکہ رات سکون کے لیے بنائی ہیں اور کام کاج کے لیے دن کو روشن کیا تو دن کے وقت کام کاج کرنا ہے لیکن آج لوگ اس کے برعکس سارے کام کر رہے ہیں بہرحال اللہ خالق اور حقیقی معبود ہے وہی خالق ہے تمہارا وہی حقیقی معبود ہے پھر تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو اس نے زمین کو ٹھکانا اور آسمان کو چھت بنایا ذرا غور کریں کیا آسمان ہمارے لیے ایک چھت ہے اگر آسمان نہ ہوتا تو کیا ہوتا سوچے عمدہ روزی عطا کی اور تمہاری اچھی صورتیں بنائی سوچے کہ ہماری ناک اگر ہاتھی کے سونڈ کی طرح ہوتی تو ہم کس طرح دکھتے اگر ہمارے کان بڑھتے بڑھتے لمبے ہو جاتے تو ہم کس طرح دکھتے الحمد للہ ہماری خوبصورت صورتیں اللہ نے بنائی تمہارا رب رب العالمین بہت بابرکت ہے برکت والا ہے اس لیے اسی کو پکارو اور بتا دو کہ ہمیں اس کے سوا کسی کو پکارنے کی اجازت ہی نہیں ہے صرف ہمیں اللہ کو ہی پکارنا ہے اسی نے انسان کو مٹی سے بنایا پھر کئی مرحلے کئی اسٹیجز طے کر کے بچے کو پیدا کیا پھر وہ بچہ جوان ہو گیا جوان ہو کر پھر بوڑھا ہو جاتا ہے اور کوئی اس سے پہلے یعنی بوڑھا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے زندگی اور موت اس کے سوا کسی کے قبضے میں نہیں ہے اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے اور جب ہم جائیں گے تب بھی اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے بلکہ اللہ کی مرضی سے ہی جائیں گے جب اس نے ہماری موت لکھی ہے اس کے بعد رکو نمبر ایٹ ہے آیا نمبر سکسٹی نائن سے لے کے سیونٹی ایٹ تک جس میں انکار کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے آپ نے نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب اور رسولوں کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں نہ ہی اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں قرآن کو بھی نہیں مانتے اور رسولوں کو بھی نہیں مانتے ایسے لوگوں کو قیامت کے دن توق پہنایا جائے گا ان کے گردنوں میں توق ہوں گے زنجیروں سے بندھے ہوئے ہوں گے یہ امیجن کریں کہ گردنوں میں توق ہیں اور زنجیروں میں بندھے ہوئے بھی ہیں اوپر سے نیچے تک جن میں جکڑ کر وہ گھسیٹے جائیں گے اور اتنا ہی نہیں بلکہ کھولتے ہوئے بوائلنگ واٹر میں کھولتے ہوئے پانی کی طرف ڈال دیے جائیں گے وہ آگ میں جلا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کیا کہا جائے گا لاؤ اپنے باطل معبودوں کو لاؤ اپنے باطل معبودوں کو اس وقت وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے کیونکہ کہیں نظر نہیں آئیں گے کہاں چلے گئے کہیں تو گم ہو گئے ہیں کہا جائے گا کہ تم دنیا میں بہت اکڑتے تھے بہت اتراتے تھے تکبر تھا نا تم کو اب چلو جہنم میں یہی تمہارا ٹھکانہ ہے اللہ معنیاؤز کا کمن عذاب جہنم ومن القبر آمین یا رب العالمین آگے فرمایا ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے بعض کے حالات آپ کو بتائے گئے ہیں اور بعض کے حالات نہیں بتائے گئے جب قوم نے ان کی بات نہ مانی تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا جب قوم کو بتایا گیا لیکن پھر بھی نہیں مانی تو پھر ان کا فیصلہ ہو چکا اس کے بعد رکو نمبر نائن ہے آیا نمبر سیونٹی نائن سے لے کے ایٹی فائیو تک جس میں عذاب آنے پر توبہ بے معنی ہیں یعنی عذاب کو دیکھنے کے بعد کوئی اگر توبہ کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کے بارے میں آتا ہے اللہ نے تمہاری سواری خوراک یعنی غذا اور بعض دوسرے فائدوں کے لیے مویشی پیدا کیے جو تم جانور استعمال کرتے ہو وہ کس کے لیے سواری کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو جیسے اونٹ وغیرہ تو سواری کے لیے بھی استعمال کرتے ہو اور خوراک کے لیے بھی اس کو جیسے اونٹ وغیرہ ہے بکری وغیرہ ہے تو ان کو تم کھاتے ہو اور دوسرے بھی ان کے فائدے ہیں جیسے لباس وغیرہ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کئی فائدے رکھے اس میں مویشیوں میں کشتیاں بھی بحری سفر میں تمہارے کام آتی ہیں کشتیاں بھی کس لیے ہیں ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں نا کہ ہم بحری سفر کر سکیں سمندر کا سفر کر سکے دریاؤں کا سفر کر سکے تو یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں دنیا میں چل پھر کر دیکھو کہ پہلے کافر تم سے کئی زیادہ طاقتور تھے آپ کو سبھی کو ہسٹری پتہ ہوگی کہ کیسے کیسے لوگ گزر چکے جو کافر تھے بہت زیادہ طاقتور تھے لیکن آج کہاں ہیں وہ کہاں گئے وہ مگر جب انہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی تو ان کا انجام بہت برا ہوا اور یہ سب کو پتہ ہے کس کے ساتھ کیا ہوا ہسٹری بتاتی ہے ہمیں قرآن بھی بتاتا ہے کہ کیا کیا ہوا ان کے ساتھ کیا عذاب آیا اور جب عذاب سامنے آ گیا تو انہیں ایمان لانے کی سوجی انہوں نے سوچا کہ اب ہم نے عذاب دیکھ لیا ہے اب ہم ایمان لائیں گے جیسے فرعون وغیرہ تھا تو وہ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانے کی ان کو سوجی کئی قومیں ایسی گزری جو عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانے کا سوچ رہی تھی مگر ایسے وقت میں ایمان کہاں فائدہ دیتا اور ایک بات یاد رکھیں اگر کسی کو بھی موت کے فرشتے نظر آئے اور وہ سو بار بھی استغفار کر رہا ہے تو بھی یہ بے فائدہ ہیں کیونکہ ایک بار موت کے فرشتے نظر آئے تو پھر ختم ٹائم از اوور تمہارا جو وقت تھا مقررہ وقت وہ ختم ہو گیا تم کو ٹائم دیا گیا تھا اس دنیا میں یہ اللہ کا مقرر کردہ ضابطہ ہے اس وقت کافر خسارے میں رہیں گے ان کو نقصان ہوگا اس وقت اس لیے اب سرات المستقیم پر آ جائے اب ہدایت پر آ جائے ورنہ پچھتاوا ہوگا حسرتیں ہوگی الحمد للہ یہاں پر ہماری سورہ المومن یا سورہ غافر کمپلیٹ ہو گئی سورہ حامم سجدہ یہ سورہ نمبر فورٹی ون آتی ہے رکو اس میں سکس آتے ہیں اور آیات ففٹی فور حامم سجدہ کا دوسرا نام فصیلت بھی ہے فصیلت کا مطلب ہوتا ہے کھول کر بیان کرنا واضح کر کے بیان کرنا اور حامیم کیا ہے حروف مقطعات میں سے آتا ہے اور سجدہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس صورت میں ایک جگہ سجد تلاوت آتا ہے اس لیے حامیم کے بعد اس سجدہ کا اضافہ کر دیا گیا ہے تیسرے آیت اور فورٹی فور آیت میں فصیلت کا نام آیا ہوا ہے اس لیے اس کو سورہ فصیلت بھی کہا جاتا ہے اس صورت مبارکہ کا جو موضوع ہے اگین دعوت القرآن قرآن کی طرف دعوت کیونکہ یہ حامیم سے شروع ہو رہی ہے نا سورہ تو اس کا کامن ٹاپک میں نے پہلے ہی بتائی تھی اور اسلام کی دعوت کا انکار کرنے والوں کا جو انجام ہے وہ بھی ذکر کیا گیا ہے چلے شروع کرتے ہیں سورہ حامیم سجدہ یا فصیلت رکو نمبر ون ہے آیا نمبر ون سے لے کے ایٹ تک اس میں قرآن اور صاحب قرآن کا پیغام اس کے بارے میں آتا ہے الرحمن اور رحیم اللہ نے عربی زبان میں بشارت دینے والی اور ڈرانے والی کتاب نازل کی ہے اس احسان کا حق یہ تھا کہ لوگ اس کتاب کی قدر کرتے لیکن یہ نہایت تکبر سے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بات سننے کو تیار نہیں ہیں ہمارے دلوں پر گلاف پڑے ہوئے گلاف چڑھ گئے ہیں بھی جو بھی بولیں گے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا ان کو بتا دیں کہ میں تو تمہارے جیسا ہی انسان ہوں لیکن مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے فرق یہ ہے کہ میں ایک رسول ہوں وہی نازل ہو رہی ہے بس یہ فرق ہے حقیقی معبود ایک ہی ہے اسی سے تعلق جوڑو اور بخشش مانگو یاد رکھو جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بڑی خرابی ہے اور نیک و کار مومنوں کے لیے اللہ کے ہاں نہ ختم ہونے والا اجر ہے رکو نمبر ٹو ہے آیا نمبر نائن سے لے کے ایٹین تک جس میں پہلے قوموں سے عبرت لینے کو کہا گیا ہے کہ پہلی جو قوم تھی اس سے در سے عبرت لو آپ ان مشرقوں کو کہیے کہ تم اس اللہ کے شریک بناتے ہو جس نے زمین دو دنوں میں بنائی پھر اس میں پہاڑ کھڑے کر دیے اور اس میں برکت رکھ دی اور اس میں ساری ضروریات کا انتظام پھر کر دیا یہ سارے انتظامات چار دنوں میں فرمائے پھر آسمان بنایا اور زمین اور آسمان کو فرما برداری کا حکم دیا جیسے اللہ نے کہا ویسے ہی وہ کر رہے ہیں زمین ہو یا آسمان اسی طرح کام کر رہے ہیں وہ اپنے مالک کے بنائے ہوئے نقشے پر ڈھلتے چلے جا رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا خوبصورت بنا دیا اور خوب محفوظ بنا دیا اگر محفوظ نہیں بناتا تو ہر تارہ اپنے اوپر گر جاتا اور ہم خاک ہو جاتے ہیں اگر اب بھی یہ کافر اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں تو کہیں ان پر آد اور سمود جیسا عذاب نہ آ جائے ان کے پیغمبر ہر طرف سے اللہ کا پیغام لے کر آئے قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور قوم سمود نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کیا دونوں قوموں کو اللہ کے عذاب الہی نے پکڑ لیا اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑا اور ہم نے ایمان والوں کو بچا لیا پھر رکو نمبر تھری ہے آیا نمبر نائنٹین سے لے کے ٹوینٹی فائیو تک جس میں اللہ کے دشمنوں کا انجام اس کے بارے میں آتا ہے قیامت کے روز اللہ کے دشمنوں کے خلاف خود ان کے کان خود ان کی آنکھیں اور خود ان کی خالص کی ان گواہی دیں گی منہ بند کر دیا جائے گا سارے غازہ بولیں گے کافر اپنے جسموں سے کہیں گے کہ خود ہمارے خلاف کیوں گواہ بن گئے دیکھو تم گواہ بن گئے تم کو بھی تو سزا ہونی والی ہے اب دنیا میں تو کبھی بولتے نہیں تھے یہ کیا ہو گیا کہ اب ہمارے ہاتھ ہی خود بولنے لگ گئے کان بول رہے ہیں آنکھیں بول رہی ہیں وہ جواباً کہیں گے کہ ہمیں اسی نے بولنے کی طاقت بخشی جس نے ہر شے کو بولنا سکھایا ہر چیز جو بولتی ہے اس کو جس نے طاقت دی ہے اسی نے ہم کو بھی طاقت دی ان مشرقوں کو یہ گمان نہ تھا کہ ان کے اعضا ان کے خلاف گواہی دیں گے بلکہ وہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو ان کے اعمال کا پتہ ہی نہیں اللہ کہاں دیکھے گا ہر چیز کہاں دے کر آئے بس ان کا یہی گمان ان کو لے ڈوبا آج معذرتیں کرنے سے چھٹکارا نہیں ملے گا کتنے بھی ایکسکیوز بتاؤ کوئی کام نہیں آنے والا دنیا میں انہوں نے ایسے لوگوں کو ساتھی بنایا تھا جو ان کی بری حرکتیں بھی خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کرتے تھے اس لیے جب دوست بناؤ تو سوچ سمجھ کے بناؤ کہ کس سے ہماری دوستیاں ہیں پھر رکو نمبر فور ہے آیا نمبر ٹوینٹی سکس سے لے کے تھرٹی تھری تک جس میں قرآن کریم کے دشمنوں کا جو انجام ہے وہ بھی بتایا گیا ہے اور اہل استقامت کے لیے بشارت دی گئی خوشخبری دی گئی ہیں کافر کہتے ہیں کہ قرآن نہ سنو جب یہ پڑھنے لگے قرآن تو شور مچا کر غالب آنے کی کوشش کرو تاکہ قرآن ہمارے تک پہنچے ہی نہ ہم انہیں آخرت میں اس کی شدید سزا دیں گے کافر کہیں گے اے اللہ جن انسانوں اور جنات نے ہمیں گبراہ کر دیا تھا انہیں ہمیں دکھا دے وہ کہاں ہیں کہ ہم انہیں پاؤ تلے رون ڈالیں ان کو کچل دے کیونکہ انہوں نے ہمیں گبراہ کیا تھا جب کہ جن بندوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور تمام مخالفتوں کے باوجود اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اتریں گے کہ نہ خوف کرو وہ کہیں گے فرشتے کہ تم اب خوف نہ کرو نہ غم کھاؤ تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے تم جو چاہو یہاں تمہیں میسر آ جائے گا تم جو بولیں گے ملے گا جو مانگو گے وہ موجود پاؤ گے پھر رکو نمبر فائیو ہے آیا نمبر تھرٹی تھری سے لے کے فورٹی فور تک جس میں دعوت اللہ اللہ کی طرف دعوت کے بارے میں ہے اس شخص سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائیں اور کہے کہ میں مسلم ہوں آپ زیادتی کا جواب بھی و درگزر سے دیں یعنی ان کو اگنور کریں اگر وہ زیادتی کر رہے ہیں تو اس حسن سلوک کی بدولت آپ کا دشمن بھی آپ کا پکا دوست بن جائے گا کیا ہوا تھا عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان جو اسلام کے پکے دشمن تھے جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کی عادات صحابہ کے عادات تو کیا ہوا اسلام میں آگے اور ایسے آگے کہ وہ پکے دوست بن گئے یہ بات صابر اور صاحب نصیب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے اگر آپ کو دشمن سے بدلہ لینے کا خیال آئے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہیں ان مشرقوں کو بتا دیں کہ رات اور دن چاند اور سورج اللہ کی قدرت کے نشانات ہیں سجدہ صرف اللہ کے لیے نہ کہ سورج اور چاند کے لیے صورت اور چاند کے لیے نہیں وہ تو مخلوق ہے اسے اللہ نے بنایا جس نے بنایا اس کی عبادت مخلوق کی عبادت نہیں مشرق تکبر کرتے ہیں مگر فرشتے دن رات اللہ کی تصبیح میں مشغول رہتے ہیں جو انکار کرتے ہیں دیکھتے نہیں کہ مردہ زمین پر پانی برستا ہے تو وہ فوراً زندگی پا لیتی ہیں اللہ کی آیات کو الٹے معنی پہنانے والے ہم سے چھپے نہیں رہیں گے ہمیں سب پتہ ہے کون کیسے معنی پہنا رہا ہے یہ کافر جس کتاب کا انکار کر رہے ہیں یہ ایک زبردست کتاب ہے باطل اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا یہ آپ پر اسی قسم کے اعتراض کر رہے ہیں جیسے آپ سے پہلے رسولوں پر کیے گئے تھے ہم نے یہ کتاب عربی زبان میں نازل کی ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ دیکھیں یہ عربی میں نہیں ہے اور یہ جو رسول و عرب تھا تو کیوں نہیں اس کے زبان میں اترا اور پھر اس کی تفصیل کیسے وہ اسے پتہ ہوگی اس لیے اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے یہ اہل ایمان کے لیے ہدایت اور روشنی ہے جو نہیں مانتے گویا وہ کانوں کے بہرے اور آنکھوں کے اندھے ہیں پھر اس جز کا اس پارے کا لاسٹ رکو آتا ہے رکو نمبر سکس آیا نمبر فورٹی فائیو سے لے کے ففٹی فور تک لیکن اس رکو کے آدھی آئے تھے ٹوینٹی فائیو پارے میں آئے گی ٹوینٹی فائیو جوز میں آئے گی اس میں بتایا گیا عذاب کا جو وقت ہے مقرر ہے پھر عمل کی جزا ملنے والی ہے اور ساتھ ساتھ انسان کی تھوڑ دلی جلدائی کرتا ہے نا جلدی میں ہوتا ہے بد دعا بھی کرتا ہے اپنے آپ پہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تو بنی اسرائیل نے اس میں اختلاف کیا اللہ کی طرف سے عذاب کا ایک مقرر وقت نہ ہوتا تو ان کا بھی معاملہ صاف کر دیا جاتا جو بھی ملی ہے مہلت ملی ہے ہر ایک کو مہلت ملی ہے اگر گناہ کرنے کے باوجود اللہ ہمیں نہیں پکڑ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مہلت ملی ہوئی ہے یاد رکھو جو اچھے عمل کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے بدی کرنے والے کا وبال اسی پر ہوگا جو بدی کرے گا الحمد للہ ہم نے ٹوینٹی فور نمبر جو جوز ہے چوبیس نمبر پارا کمپلیٹ کر دیا الحمد للہ رب العالمین